حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر سلام پھیر دیا پھر کچھ باتیں کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف کے دو سجدے کیے سنن نسائی حدیث نمبر 1330